يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کو بیان کر دے اور ان اچھے لوگوں کی راہ پر ڈال دے جو تم سے پہلے تھے اور تمہارے ساتھ بھلائی کرے اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمتوں والا ہے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شادی کی حلت و حرمت سے متعلق جو احکام بیان فرمائے ہیں آیت چھبیس ستائیس اٹھائیس میں انہی کے فوائد اور حکمتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مسلمان نفع بخش چیزوں کو اپنائیں اور نقصان دہ چیزوں کو چھوڑ دیں اور ان سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ اختیار کریں دور جاہلیت کی گمراہی کو چھوڑ کر اسلام کی رہنمائی کو اپنا لیں تاکہ تہارت و پاکیزگی ان کا شعار بن جائے دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان فسق و فساد کے بجائے پاکیزگی اپنائیں لیکن خواہشات نفس کی اتباع کرنے والے زناکار یہود و نصارہ اور دین کی ڈگر سے ہٹ جانے والے چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح دنیاوی لذتوں اور خواہشات میں ڈوب جائیں تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو غریب مسلمان آزاد عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے اللہ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے لانڈیوں سے شادی کی اجازت دے دی ہے تاکہ کہیں اپنی جنسی خواہش سے مغلوب ہو کر زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں